ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين اور ان مشرقین کو اے نبی وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اس کیفیت سے جمع کریں گے کہ گویا وہ سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے سامعین نبی سائد کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر عرصہ حشر میں جمع ہو جائیں گے اور جب وہ دن آ پہنچے گا تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں دن کا بعض حصہ ہی گزار آئے ہیں یعنی شام نہیں تو صبح رہے تھے اور صبح نہیں تو شام گزاری تھی جس روز سور پھونکا جائے گا تو مجرمین جوک در جوک پریشان حال نکل آئیں گے چپ کے چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ بس دس روز ہمارا قیام رہا ہوگا ان میں سے ممتاز اور تیز حافظہ لوگ کہیں گے ارے کہاں کے دس روز ایک ہی دن تو دنیا میں گزارا گنہگار طبقہ تو قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ گھنٹے بھر سے زیادہ کب رہے یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ آخرت کے گھر میں دنیا کی زندگی کیسی حقیر اور کس قدر مختصر ہے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں کتنے سال گزارے تو کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم چنانچہ یادداشت رکھنے والوں سے پوچھ لیا جائے کہا جائے گا کہ کاش تمہیں علم ہوتا کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ اہل قرابت اپنے رشتہ داروں کو لیکن ہر ایک اپنی اپنی مصیبت یا اپنی اپنی راحت میں مصروف و مشغول رہے گا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر حسب نصب کچھ نہیں کوئی عزیز اپنے عزیز کو نہیں پوچھے گا جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی تھی یعنی اللہ سے ملنے کی بات کو جھٹلایا تھا وہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے افسوس ہے ان جھٹلانے والوں پر کہ قیامت کے دن انہوں نے اپنی ذات اور اپنے متعلقین کو ہلاکت میں ڈال دیا اس سے بڑا خسارہ نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے حسرت و ندامت اٹھانی پڑے اور الگ رہنا پڑے اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی اور ذلت سے اپنے فضل و رحم سے اپنی پناہ میں رکھیے